تو انہیں چھوڑ دو ان کی بیہودگیوں میں پڑے اور کھیلتے ہوئے یہاں تک کہ اپنی اس دن سے ملیں جس کا انہیں ودا دیا جاتا ہے